سن رہے ہیں اپنے بڑوں سے نعمتیں نعمتیں نعمتیں ہر سانس نعمت ہے ہر سانس ان سانسوں میں کیسے بڑے بڑے سودے آخرت کے جب آدمیت کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اعمال ہی کو اپنا سرمایہ اور اپنی پونجی سمجھتا ہے اور نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوتی ہے تو اسے اپنے ہر سانس کی قیمت ان سانسوں کو کیسے وصول کروں اس لیے کہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں بڑے بڑے وعدے ہیں اور وہ یقینی ہیں عجیب اللہ کے کرم کی بات کہ وعدے تو پورے کریں گے کریں گے کریں گے اور وعیدوں کے بارے میں کیا کہا چاہوں تو بخش دوں چاہوں تو عذاب دوں اس میں میرے اپنے پہلے لیکن وعدے میں ضرور پورے کروں گا ایمان پر اعمال پر تقوی پر توکل پر صبر پر شکر پر اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے اس لیے کہ درخت کا پتا اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہلتا ریت کا ذرہ پانی کا قطرہ ہواؤں کی لہریں سورج کی کرنیں سب پابند ہے اللہ کی انہی پر اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں آسمانوں پر زمینوں پر چاند پر سورج پر ستاروں پر دریاؤں پر پہاڑوں پر سمندروں پر انسانوں پر وہ سب اللہ کی طرف سے آدمی کی شخصی زندگی ہو گھریلو زندگی ہو کاروباری زندگی ہو صحت و بیماری کی ہو زندگی کے جتنے حالات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان اللہ میں ہے تھوڑی سی کہ انسان بہت کچے دل کا ہے خلق الانسان انسان اذا مسه الشر جزوعا بہت کچے دل کا ہے ذرا سی تکلیف چھو جائے ایک ہے تکلیف کا پہنچ جانا اور ایک ہے چھو جانا دونوں میں فرق ہے اتنا کچا ہے کہ ذرا سی چھو جاتی ہے تو آویلا کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ ادھر خیر الخیر و اگر دو پیسے ہاتھ آ گئے تھوڑا کاروبار چل پڑا اچھے مکانات اچھی سواریاں اچھے فرنیچر جس پہ دنیا والوں کی نظریں ہوتی ہے تو پھر یہ ہے اس پر ناگ کی طرح بیٹھتا ہے پھاڑے مارتا رہتا ہے کسی کو شمار میں نہیں لاتا کسی کی سننے کو تیار نہیں کسی سے سمجھنے کو تیار نہیں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما رہے ہم بہت کچے ہیں اور بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں لیکن عجیب بات حدیثوں میں آتا ہے روایتوں میں ہے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پاک یہ جو آپ نے پہاڑ پیدا کی ہے پوری زمین کو تھام رکھا ہے کھونٹے گئے ہوئے ہیں اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق لوہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے پہاڑوں کو ریزا ریزا کر دیں اس کی تاثیر ہم نے رکھی اللہ پاک اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق کہ ہاں آگ ہے وہ ہماری مخلوق ہے ہم نے اس میں تاثیر رکھی لوہے کو بھی پگھلا دے اللہ پاک آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پانی ہے وہ ہماری مخلوق ہے ہم نے تاسی رکھی چاہے آتش نمرود ہو بجا دے گی اللہ پاک اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق کہ ہوا ہے وہ ہماری مخلوق ہے ہم نے اس میں تاثیر رکھی ہے ایسا پانی کو سکھا کے لے جاوے کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں کچھ پانی تھا کہ نہیں تھا اللہ پاک پہاڑوں سے زیادہ لوہا لوہے سے زیادہ آگ آگ سے زیادہ پانی پانی سے زیادہ ہوا اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق کیا ہمارے بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تو پہاڑوں کی حیثیت ہی کیا ہے آسمان زمین کی حیثیت کیا ہے تو مخلوق ہے اور یہ صدقہ بھی نفلی زکات جو فرض ہے اور رکن اسلام ہے اور وہ بھی ایک رکن ہے اور پانچوں رکن ایمان نماز روزہ زکوٰۃ حج پھر اس کے علاوہ کے فرائض واجبات سنن دین کی طاقت کا انداز نہیں لگا سکتے اور ساروں کے ساتھ اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت وہ پیارا دین اللہ پاک نے اور ایسا کامل و مکمل کہ لکھا نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشب و فراز انسان جتنے حالات سے دو چار ہر قدم پر دین کامل میں مکمل رہبری ہے جس میں تمام بشریت کی قیامت تک آنے والوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے سارے راز پنہا و پوشیدہ اچھ پہ ہوئے اسی لیے ہم کہتے ہیں مالدار بننا اور فلانا عہدے دار بننا اور فلانی چیز والا بننا یہ دیندار بننا یہ اصل ہے پھر کرم پر کرم یہ دین زندگیوں میں کیا شہ ہے اس کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا انبیاء کرام علیہ مشرات اور تسلیمات لوہے لکڑی تانبے پیتل کی محنت کے لیے نہیں آئے دین لے کر آئے اور دین کی محنت لے کر آئے اور پھر سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو ہماری نبیوں کی پوری جماعت ہم دنیا والوں کو امتوں کو دنیا کے سامانوں کا وارث نہیں بناتے جو اللہ کے یہاں سے علم اور ہدایت لے کر آئے وہ میراث میں دے کر جاتے ہیں اس لیے امت کا ہر فرض حضور کا وارث ہے اور اس کے ذمے میں اس میراث کی حفاظت بھی ہے دین کی بھی دین کی محنت کی بھی اور یہ جب جب اس کو نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے ایک مرتبہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شریف سے مسجد نبی میں تشریف لائے کچھ صحابہ ایک کارنر میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے ہیں نحمد اللہ و الاسلام اللہ نے جو ہم کو اسلام کی نعمت دی ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم مبارکہ کی زیادتی کے ساتھ فرما یوں کہو نحمد اللہ و نشکر اللہ سابق نعمت اسلام اسلام کی مکمل نعمت کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں خالی نہیں ہر جگہ اسلام کی رہبری ملے گی اور پھر اس پر وعدے اللہ پر بندہ کرے گا اپنی بساط سے یہ الحمدللہ کہتا ہے اپنی بساط سے اللہ کو وہ کتنا پسند ہے کہ میزان عمل بھر جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے اپنی جو اس کی اپنی مانی تو قوت اور جو اس کی اپنی روحانی لیکن دینے میں کہ جتنے وعدے ہیں اس میں تو گئی کوئی تخلف ہے ہی نہیں انه لا يخلف آج تو سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ تسلیم نے وہ سارے امتحانات ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد دعا مانگی تھی ربنا رسولا من منسلو علیہ تھی کا علی میرے میں نے تو یہ دو بیٹے اسماعیل صاحب اور دو بیویاں حاضر اور میری اپنی ذات اور یہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آنا اور جنگل بیابان میں اور جس وقت جو آپ تشکیل کرتے رہے ان کو یہاں چھوڑو آپ چلو آؤ تو پھر سواری سے نہ اترو بہت سارے واقعات اور ساری بار بار سنتے رہتے ہیں دعائیں مانگی اور یہ سب سے بڑی دعا مانگی ایک ایسا پیغمبر مرحم انہی میں سے ہو کہ جو انہیں ایمان کی دعوت کی ہر ایک کو تیری ذات سے جوڑنے کی آواز لگاتا رہے اور اس آواز کے لگانے والے پیدا ہوتے رہیں اس کی ترتیب ہر ایک کا تزکیہ جتنی گندگیاں ہیں قبر کی نخوت کی حسد کی جھوٹ کی غیبتوں کی تہمتوں کی الزامات کی بدگمانیوں کی ان سب سے پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے بعض مرتبہ دیکھنے میں بہت معمولی چیز نظر آتی ہے لیکن جیسے چھوٹا سا عمل جیسے میں نے کہا نا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ پہاڑ اور آسمان اور زمین اور ہوا اور آگر سب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ایسے بات دیکھے کہ بہت معمولی غلطی اور گناہ کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے دروازے کھلواتا ہے یا الذین نامج تنی کثیر من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا ایمان والو بدگمانیوں سے بچو کسی کے پیچھے پڑنے اور کسی کی جاسوسی تجسس سے کہ یہ چیزیں غیبت تک پہنچاتی ہے جو بدکاری اور زناکاری سے بدتر ہے شیطان بہت گھاگ ہے مسجد میں بیٹھ کے کرواتا ہے تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے اور نے تیسرے کی گردن ناپ شروع کر دی اسی لیے بہت چوکن رہنے کی ضرورت ہے اس لیے جیسے تاجروں کے یہاں جمع ادھر دونوں کا کھاتا ہوتا ہے نا اور ہمارے دائیں بائیں دونوں لکھنے والے ہوتے ہیں دائیں میں کیا آ رہا ہے بائیں میں کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے تشریف لائے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں قرآن کی وہ آیت بتاؤں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کر لے سیدھا جنت میں کہ اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار امیر المومنین ضرور بتائیے فرمایا آیت الکرسی جو نماز کے بعد اہتمام سے پڑھتا ہے فرمایا ایسا ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر مند رہے امیر المومنین ضرور بتائیے فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذرے کے برابر کا عمل خیر یا عمل شر آنکھوں سے دکھائی دے گا جس پر چیخ اٹھیں گے مال عادل کتاب یعنی جب آدمی کو یہ ہر وقت دھیان رہے گا میں کیا بول رہا ہوں کیا سن رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں کیسے کھا رہا ہوں کہاں بیٹھا ہوں میرا وقت کہاں لگ رہا ہے کیا سوچ رہا ہوں جب آدمی کو یہ فکر رہے گا تو آدمی برابر جیسے ہر ایک نفع چاہتا ہے کہ جمع کا کھاتا ہی بڑھتا رہے ایسی آیت بتاؤں کہ کہیں مایوسی نہ ہو جائے لیکن شیطان بہت گھاگ ہے یا تو عمل پر نہیں آنے دیتا عمل پر آتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ اس کا نیت پر نماز بھی ہے سنات و تصویر بھی ہے چلے بھی ہیں مجمع بھی ہیں اجتماعات بھی ہیں بیانات اور تقریریں بھی ہیں سب سے پہلا حملہ نیت پر اسی لیے وہ آپ کو بار بار ہم فضائل ٹیک یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے اسے معمولی نہ سمجھو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب کر پائے ہر طرح کا مجموعہ فضائل نماز فضائل قرآن فضائل تبلیغ فضائل ذکر ٹھیک ہے دوسری جیل اور کیسے کیسے واقعات میں ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی مایوس نہ ہو جائے اس لیے بات مطلب تو بتا ایک آدمی آیا مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بہت دنوں سے نماز پڑھتا ہوں کچھ ہوتا تو ہے نہیں نماز تو ہے کیا کروں فرمایا نماز کے بعد اتنا کہہ لیا کر پروردگار تیری جو شان ہے کیا کہنے تیرے تیری بڑائی تیری شان تیری عظمت عبادت تو تیری اسی شان کے اشتہار کے ساتھ اسی بڑائی کے دھیان کے ساتھ لیکن بہت کمزور ہوں پڑھی تیری توفیق سے پڑھی لیکن ایسی نہیں پڑھی گئی جیسے تیری شان ہے فرمایا کہ یہ کہہ لیا کرو اے اللہ تیری شان کے مطابق ایک سجدے کو بھی نہیں کہہ سکتا ایک دفعے کے سبحان اللہ سبحان اللہ کو بھی نہیں کہ تیرا کرم ہے جو اس گندی زبان پر تو نے جاری کر دیا کہ آدمی اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ شکر یوں کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ہمیں میاجی نے سنایا تھا میں فعال اللہ ان شکر تم گا من تو اللہ تمہیں سزائے دے کے کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم دو بنیادی صفتیں اپنے پیدا کر لو ایمان اللہ کی ذات صفات پر اللہ ہی اللہ ہے کوئی نہیں اور وہ اپنے تمام اسماء حسنا کے ساتھ تمام صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سمجھ ہے بے نیاز ہے کہیں سے کہیں کسی شکل کا پابند نہیں اور درخت کا پتا ہو یا ریت کا ذرہ پانی کا قطرہ یا ہوا کی لہر ہو وہ اس کی پابند ہے اسی لیے یہ ہمارا جو کام ہے نا بہت سیدھا سادہ ہر ایک ان عملوں کو کرے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے انفرادی معمولات اجتماعی اعمال اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا اشتہار کے اللہ کے لیے جی یکسوئی کے ساتھ توازن کے ساتھ ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے دوسروں تک ان کے جیسے اللہ پاک لہریں چلاتے ہیں نا کبھی سردی کی لہر آتی ہے کبھی لوہے چلتی ہے <laughs> کبھی ربانی لہریں چلتی ہیں ان ن لی ربر نفحات تمہارے رب کی طرف سے زمانے میں لہریں چلا کرتی ہے جسے ربانی لہر کہتے ہیں چار سو سو اسی تین ساٹھ پاک سر نے فرمایا جب کوئی ربانی لہر چلے تمہارا جی چاہے نہ چاہے یہ عربی والے علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں سے باب تفعل سے ہے عربی اور عربی گرامر کے اعتبار سے ب تکلف جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو پیش کر دو اس لہر پر جیسے کبھی بہت سخت گرمی پسینوں میں شرابور اور ہلکی سی ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو آدمی کا ٹوپی بھی کرتا بھی کپڑے بھی ہلاتا ہے کسی طرح یہ یہ جھونکا اور کسی طرح یہ لہر مجھے لگ جائے اور میں اس گرمی سے بچ جاؤں اور مجھے ٹھنڈک ہو جائے کیونکہ جب ربانی لہر چلے تم تاجر ہو کاشکار ہو مزدور ہو غریب ہو امیر ہو مرد ہو عورت ہو شرق میں ہو غرب میں ہو مکے میں ہو مدینے میں ہو ایشیا میں ہو افریقہ میں ہو چائنا میں ہو روس میں ہو جب ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو اور یہ محنت کا وجود اور اس کا ربانی لہر ہونا یہ سمجھ میں جب آئے گا جب سیرت مبارک کا سامنے ہو کیسی جہالت تھی کیسا شرک تھا اتنا نہیں تھا جیسے روح جسم کے روئیں روئیں میں بھی کبھی غلط کر جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ روح متاثر ہوئی اس کی جس طرح روح جسم کے روئے میں اس طرح وہاں شرک اور جہالت روئے روئے میں انسان تھے یہ شعبے سارے ان کے ساتھ بھی تھے بیوی بچے کاروبار زمیندار مکوں کا اور کیا کیا سب لیکن ہر ایک اندر اتری ہوئی تھی جہالت اور اب آتی ہے ربانی لہر اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخے کی ساتھ لائے وہ تھی ربانی لہر کل حضرت مولانا نے سنایا تھا مدینہ منورا کی معاشرت کہ دشمنیاں کیسے دوستیوں سے عداوتیں کیسی محبتوں سے بدلی یہ برکتیاں کیسی ختم ہوئی اور برکت کیسی اور کتنی دعائیں کہ وہ ربانی لہر ایسی چلی کہ چھ سو سال کے شرک میں ڈوبے ہوئے یہاں تک کہ مورخین نے یوں لکھا کہ ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے مورخین کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے کہ وہ جہالت کس درجے کی تھی لغت ختم ڈکشنریاں ختم الفاظ ختم کہ ان کی جہالت کو کن الفاظ سے تعبیر کریں لیکن اللہ جل جلال اور ورحم الراحمین اکرم الاکرمین والخلق عیال اللہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے احب الناس الى اللہ انفعهم للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کنبے میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے اس بندے سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے کہ پھر نفے کی بھی دونوں شکلیں اس لیے بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کل حضرت مولانا نے بہت تفصیل سے تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر کا کہا تھا نا کہ وہ خالی اس کے فضائل پڑھ لینے سن لینے یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ علم نوت کی روشنی میں اللہ جل جلالو منوالو کے دھیان ایمان و احتساب کی صفت کے ساتھ ہمیں تو وہ نمبر دیا ہے کہ ان کی جہالت کے کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے کہ تعبیر کر سکیں لیکن مخلوق اللہ کا کنبا ہے ہر ایک کو اپنے کنبے سے پیار ہوتا ہے بعض مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی معذور بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے لیکن سانس سے زندہ ہے ماں باپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ بندے کتنے گندے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کا تزکیہ اور اتنا نہیں بلکہ اس امت کے تو مستقل فضائل کہ یہ تو نبی کے وارث اور اس میراث کو کہ نبی کے کام کو نبی والے غم کے ساتھ نبی والے درد و کڑم کے ساتھ نبی والی آہوں اور بکاؤں کے ساتھ نبی والے آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ نبی والے سینڈوں کے ساتھ نبی والے پیڑوں پہ ورم کے ساتھ اسی لیے بات یوں کہتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد جب پاشاعت کا دور دور آیا اور امت اپنا سب سے پہلا سبق بھول گئی اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لاتا تھا اس کا پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اس ایمان کا اقرار اور اعلان کرنے کے بعد اب جان مال اور صلاحیت یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اس امانت کو کس امانت داری کے ساتھ ادا کرو گے کہ اس کا ہم نے جیتا جاگتا قیامت تک کے لیے ایک نمونہ وما آتا کمر رسول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة پکا ٹھکا نمونہ کہ جس کو کہا کہ ایسا کسی نے جنا نہ ایسا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا بلغل بل اور صحابہ نے جب اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا پہلے ہی دن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ولو الشكر علينا ما دعا لله داعي اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہر ایک کی زبان پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفروض فرمایا لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہاں اس وقت سب سے پہلا سبق ہر ایک کو وہ ابو بکر عمر اور عثمان علی تھے امر نے عاص تھے زید ابن ثابت تھے معاذ ابن جبل تھے خالد ابن ولید تھے بدرین تھے اور حدوالے تھے دیہاتوں کے تھے جس شکل میں اور وہاں بھی یہ سارے شعبے لیکن ہر ایک کے لیے پہلے دن کا پہلا سبق جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی بچے کی آنکھ نہیں کھلی ماں کو دیکھا نہ باپ کو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں قامت کے بیٹے تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ کی بڑائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور چار مرتبہ پورے عالم کا نظام عناصر اربا پر آگ ہوا مٹی پانی اس کی جتنی شکلیں ان چار عناصر سے بنی ہوئی کائنات کی جتنی شکلیں اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق اور اسی لیے کہا کہ تیرے میں وہ چار نسبتیں بھی ہیں یاد رکھنا کبھی وہی بھی ہے ملکوتیت بھی ہے خلافت بھی ہے اور نیابت بھی ہے ہر بندے میں وہی جتنی چیزیں جانوروں میں جو خواہشات وہ ساری سے انسان میں اس میں شہداد ملکوتیت کی اس کا مادہ کہ جب یہ اپنی محنت کے جوہر کو اس پر لگاتا ہے تو فرشتے اپنے فرش کے پیروں طرح بچھا دیتے ہیں رش کرتے ہیں جب یہ بہیمیت کے میدان میں اترتا ہے تو شیطان بھی اور جانور بھی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آدم کا بیٹا ہار کھانے والے جانوروں کی شکل کھڑا ہو جاتا ہے انسانوں کو کچا چبانا انسانوں کی اس اسمت سے کھیلنا کیا دنیا کھیل کھیلتی ہوگی گلی ڈنڈوں کا اور کرکٹوں کا اور فٹ بال والی بال کا اور کیرم بورڈ کا جو یہ کھیل کھیلتا ہے شرط و غرب کی بھیری انسانیت کی آبر عصمت کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنے ضائع کرنے ان کی اپنی ذاتوں کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بلا مصیبت اور وبال بنانے کے لیے اس میں بہمیت بھی ہے بہمیت ہے ملکوتیت ہے خلافت ہے نیابت ہے اور چاروں کے ساتھ محنت کا مادہ ہے اور محنت کی بڑی قدر ہے جس مادے پر یہ اپنی محنت کے جوہر کو لگائے گا وہ ابھر کے باہر آئے گا اس کی آنکھیں جانور کی اس کے کان جانور کے اس کے جذبات جانور کے اس کے دل کی حرکت اور دھڑکن اور اس سے گزرنے والے خیالات اگر اس اسی لیے یہ ساری محنت امت کے تاجر کاشکار عوام خواص مرد عورتیں جوان بوڑھے جس نے کلمہ پڑا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی محنت کا مادہ ہے اس کی محنت کے مادے کا رخ صحیح ہو جائے اس کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے اور اس سب کا تعلق اس سب کی پہلی چیز وہ انسان کا دل ہے اس لیے کہا کہ اس پوری کائنات میں انسان ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں اس کا دل یہ آسمان یہ زمین یہ و غرب یہ امریکہ اور یورپ اس میں آدم کا بچہ یہ ہوا کی بیٹی علیہ مسلاۃ ایسے ہیں جیسے آدمی کے جسم میں دل پرسنالٹی بہت شاندار رنگ بہت گورا چٹا زبان کہاں کہ ہر چیز لیکن اس سب کا کہ مسئلہ دل پر ہے اس کی ایک رگ اگر بند ہو گئی تو کیا کیا ہوتا ہے پہلوان جیسا کہ ایسے ہی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آپ امت سے رخصت ہو رہے تھے اور امت کو رخصت کر رہے تھے اس وقت میں سب سے پہلے جہلیت کی چاروں رگوں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تھا میری قوم میرا وطن میری زبان میرا میرا علاقہ کیا جہلیت اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ مرفدہ مراتبہ کام کرنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور علماء نے اس کی جتنی رگوں کا کٹنا ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا جس جانور کی رگ رہ جائے گی تو وہ دھول اڑے گی اس کے حجم کے اعتبار سے مرغی ہے اس کے ذبح کرنے میں اس کے کاٹنے میں کتنی رگیں کہ وہ اگر اس کی ایک رگ رہ گئی تو وہ پر پڑائے گی اور دھول جو اڑے گی وہ اتنے حجم کے اعتبار سے اتنے ایریے میں لیکن بکرے کی رگ رہ جائے تو اس کا حجم مرغی سے بہت بڑا ہے اور اونٹ کی اونٹ کی لگ رہ جائے تو کہ اس کا حجم بہت بڑا ہے ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت شباب میں تھے اور بڑے جلال میں تھے اپنے کو سمجھتے ہو کام کرنے والوں ہم کام کرنے والے ہیں ہم کام کو لے کر چلنے ہیں ہم ہلتے ہیں اگر تمہارے میں تمہاری قومی تمہاری زبان کی تمہارے علاقے کی تمہارے روپ کی اگر کوئی گھر ہے وہ نہیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ تم گشر بھی کر رہے ہو تعلیم بھی کر رہے ہو اور دنیا کے سبر کر رہے ہو تمہارے ہاتھوں جو دھول اڑے گی وہ عالم کی سطح پر اڑے گی اسی لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے اپنے بننے کا ان ساری رگوں کے کٹنے کا www.attableague.com dot com the revival of Iman. عباد اللہ کا حضرت نے فرمایا تھا دو حکم ہیں خون و عباد اللہ عوان و اللہ کے بانو آپس میں بھائی بھائی سب ایک کی نعمتیں ہیں اگر محنت کا جوہر مہمیت والے جذبات پر لگے تو جانور بھی شرما جائے گا اور اگر اپنے پر قابو پایا اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکئی سمندان وہ تمنا الامانی بہت سمجھ بوجھ کا آدمی ہے جس نے اپنی منمانیوں پر اپنی جگہ جی چاہتوں پر اور دوسرے الفاظ میں کہوں اپنی قومی علاقائی زبانی جگہوں پر قابو پایا مرنا ہے مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے مرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہے آخرت میں کام آنے والے امال کی ہے واج من اتبا بہت نادان بڑا نادان بڑا نا سمجھ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے جو اپنے من مانی اپنی جی کی چاہتوں یہ تو اپنے علاقے کا آدمی ہے اپنی برادری کا ہے یہ تو اپنے قوم کا ہے یہ تو اپنی اندر ہی اندر وہ شاندار قسم کا کھانا کیا کہنے بریانی کر کیا کہنے قورمے کر کیا کہنے سردے کر کیا کہنے مٹھائیوں کے لیکن ادھر جا کر جتنا بدبودار کا کھانا یہ بنتا ہے کہ کیا کہنا نبیوں کی میراش کے اور کیا کہنے محمد سلم کی میراش کے اور کیا کہنے و تعلیم و تشکیے کے اور کیا کہنے تنہائی کی دعاؤں کے اور کیا کہنے لیکن جب میری قوم میری زبان میرا علاقہ یہ اس کو اتنا گندا اتنا گندا کرتی ہے کہ کیا بلی کا پہانا اور کیا آدمی کا پہانا بدو دار ہوگا جو یہ آدمی اللہ کی نظر میں بدودار ہوتا ہے پھر شیطان تمنا اللہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں کلمہ ہمارے پاس نمازیں ہمارے پاس تحجدیں ہمارے پاس تصویرات ہمارے پاس تلاوت ہمارے پاس اندر باہر کے چھوٹے بڑے لمبے مختصر سفر کہ ہم تو ہیں اسی لیے ایک موقع پر فرمایا تو بالمن سہ لہو آئی بہ الناس بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا بندہ جو اپنی کمی کو تاہی کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسری طرف نظر اٹھانے کا موقع ہی نہ ہو کہ اب ہم یہ سارے پرانے ہیں اور ساری دنیا کہتی ہے ان کے پاس تو چھ نمبر ان کے پاس تو چھ نمبر ان کے پاس تو فضائل اعمال فضائل صدقات لیکن اگر ہم اپنے پہلے نمبر کی کمزوری اور کمی اس پہلے نمبر سے کس سطح کا ایمان مطلوب نماز کیسی مطلوب علم و ذکر کس سطح کا مطلوب اخلاق و اکرام و اخلاص دعوت کی دھون دعوت کے تقاضوں پر مرمٹنا ہر مہنگی سستی یہ کس کس سطح کے مطلوب ہیں اور ہم میں سے کسی کو تیس سال چالیس سال پچاس سال کہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں اس کو دیکھنا ہے ہاں یہ عجیب بات ہے جس وقت جب کبھی اللہ کی توفیق سے کوئی عمل وجود میں آیا ہے کوئی قربانی وجود میں آئی ہے کوئی دعا وجود میں اس کا نتیجہ وجود میں آیا ہے کہ ایک آدمی سبب بن رہا ہے لاکھوں کی ہدایت کا لاکھوں کے علم نبوت حاصل کرنے کا اللہ سے وابستہ ہونے کا تو وہ سجدہ شکر کہ وہ توفیق اللہ کبھی پچھڑے ہیں شیطان کے چنگل میں آئے ہیں نفس نے مارا ہے استقبال پروردگار کمزور کمزوروں معاف کرتے معاف کرتے اور اویو کے وعدوں پر یقین اور وعدے پورے کریں گے کریں گے کریں گے وہ عیدوں میں تو وہ اپنی شان بتایا چاہے تم زمین آسمان کا خلا بھر دو تمہارا ایک خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو جو معاف پر آگے جائے جہن میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے میں ایسا کریں اس لیے یہ چار نسبتیں بہیمیت کی ملکوتیت کی خلافت اور نیابت کی ان چاروں کے ساتھ یہ محنت کا جوہر دیا ہے یہ ساری محنت یہ اجتماعات یہ جوڑ یہ مشورے یہ جتنی اس نام پر جتنی نقل و حرکت ہے مسجد کی بنیاد سے لے کر کے عالمی سطح تک کہ اپنی اپنی محنت کے جوہر کی قیمت کو سمجھو کہ اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے لگا کہاں رہا ہوں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو امت اپنا سبق بھیڑی ہے خلافت راشدہ کے بعد جب پاشاہد کا دور دورہ اور پاشاہد کا دور آیا ہے تو پہلی بار جو بھولی ہے امت کہ نیچے سے لے کے اوپر تک کیا مزدور اور کیا تاجر اور کیا کاشکار اور کیا عورت اور کیا جوان اور کیا بوڑھا ہر ایک نے جان میری ہے مال میرا ہے صلاحیت میری ہے جہاں چاہوں جیسے چاہوں جتنی چاہوں یہ پہلا دن ہے جس سے رخ غلط ہوا ہے کہ وہاں پہلے دن کا سبق وہ تھا جان مال صلاحیت تمہاری اپنی ملک نہیں ہے امانت ہے اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں اللہ سے لینا ہے نمونہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہر ایک کی پوری کوشش یہ جتنے طبقات اس وقت میں ہے نا غریب امیر تاجر کاشکار وکیل ڈاکٹر فلانا فلانا یہ اس وقت میں بھی تھے لیکن یہ پہلے دن کا پہلا سبق اس لیے میں نے کہا تھا کہ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا سبق اور اسی کو یاد کرنے کے لیے خبردار اس کو خوب یاد کرنا ہے جیسے حافظ جی سبق دے کر کہتے ہیں جاؤ سبق یاد کرو ابھی سنوں گا لیکن لگ گیا کہ میں آج کل تو وہ ہیڈ فون آ گئے ہے نا موبائل ہیڈ فون استاد کے سامنے بیٹھا ہے رومال بہت خوبصورت ڈال دیا اور اندر لگا لیا ہیڈ فون ٹھیک سر آؤٹو کہاں سے شکشا کہاں سے فور کہاں سے آؤٹ الہام ہو رہا ہے نہیں استاد کو دھوکہ دے رہا ہے استاد غریب سمجھ رہا ہے کہ سبق یاد کر رہا ہل رہا ہے یہ تو کامنٹری سن رہا ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما وما وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخدعون إلا أنفسهم يشعرون یہ طالب علم استاد کو دھوکہ نہیں دے رہا اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے اسے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے اور جب استاد سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبق سناؤ یاد کیا ہو تو سنا کھڑے ہو جاؤ انگوٹھے پکڑو آج چھٹی بند یہ سب کیا ہے کہ دھوکہ دے رہا تھا یہ جتنے حالات ہیں پریشانیوں کے دعوے ہیں ہم ایمان والے ہیں دعوے ہیں ہم آخرت والے ہیں دعوے ہیں ہم نبی کے نمائندے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں اللہ تو سمیع بصیر علیم خبیر اسے کون دھوکا دے سکتا ہے اس سے یوں کہا تھا پہلے دن بیٹا تیرا سبق یہی ہے اور ابھی تو نے کچھ دیکھا نہیں ہے ماں کو بھی نہیں دیکھا ہے آنکھیں بند ہے ہاں پھر شکلیں نظر آئے گی کیا آسمان ہو کیا زمین ہو کیا چاند ہو کیا سورج ہو کیا مشرق ہو کیا مغرب اور کیا حکومت ہے اور کیا دولت ہے اور کیا پیٹرول کے کنویں اور کیا پلاٹینم اور کیا ایٹم اور کیا ایپل اور کیا کیا نظر آئے گا خبردار ان سب کے بیچ میں اس سبق کو یاد کرنا ہے جب مرے گا مٹی کے حوالے کریں گے اس وقت تک کا تیرا یہ صبر ہے تیرا یہ سبق ہے تجھے انہی تکمیلات کے ساتھ مٹی کے حوالے کریں گے اور اس کی مشکل نماز میں کھڑا ہے تو اللہ اکبر رکو میں ہے تو اللہ اکبر سجے میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر دو سجدوں کے بیچ میں جلسے میں تو اللہ اکبر اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو جس وضاحت کے ساتھ مجموع کو سمجھاتے تھے اور یہاں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے پرانے ہیں جنہوں نے حضرت کی بڑی بڑی صحبتیں اٹھائی ہوئی اس لیے میرے دوستو اس جوڑ کا مطلب خالی بیانات ہو جائیں اور فلاں کا ہوا فلاں کا ہوا یہ ہوا دعا ہو گئی اس جوڑ ختم ہو گیا اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے کہ محنت کے جوہر کو کہ وہی جیسے فرشتوں کی فرشتے مخلوق اللہ ایک بہت بڑی تعداد جب سے وجود میں ہے کہ قیام میں ہے ایسے ہی رکو میں ہے سنجے میں ہے تصویر و تحلیل و تقریر میں ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اپنی میں اپنے دل کا رخ صحیح قیام میں ان فرشتوں کے ساتھ مناسبت رکو میں ان فرشتوں کے ساتھ مناسبت اور کل بھی حضرت نے سنایا تھا اچھی صحبتیں کہ ان کے اثرات آتے ہیں اجربی اور اثر بھی اجربی اور اثر بھی اگر محنت کے جوہر کا رخ صحیح کیا بہمیت سے ہٹ کر ملکت کی سے آراستہ ہونے ہاں اتنا تو ہے ہم فرشتے نہیں بن جائیں گے انسان ہی رہیں گے اور تمام وہ انسانی ضرورتیں ہمارے ساتھ رہیں گے فرشتوں کی بیوی نہ بچے اماں نہ ابا بھائی نہ بہن کھانا نہ پینا لا سن اللہ لیکن یہ جتنا ان کی صحبت میں رہیں گے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے جب کوئی کسی بیمار کی ریاضت کرتا ہے ستر ہزار فرشتے مسافہ الگ ہونے سے مسافر سے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے یہ فرشتوں کی صحبت کا اثر کہ رخ صحیح کرنا ہے اپنی محنت کا پھر کہ اس میں ترقی کرتے کرتے تعلیم کے حلقوں میں فرشتے ذکر میں فرشتے نماز میں فرشتے ملاقاتوں میں فرشتے اندھیرے میں فرشتے اجالے میں فرشتے مجمے میں فرشتے اکیلے میں فرشتے گھر میں فرشتے فرشتے ہی کہ پھر ان کی صحبت کہ جب اندھیرے میں یہ تحجد پڑتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو ملک وہ فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگاتا ہے اور کیا یہ یہ یہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اس کو لیتا ہے اسی لیے سارے چار مہینے ہوں سات مہینے ہوں سال ہو اندرون ہو بیرون ہو مستورات کے ہوں علماء کے سال ہوں اور چاہے پیدل ہاں یا سواری اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنا ہے جو اللہ نے اس کو صحیح کرتے کرتے مہمیت اور یہ بھی اللہ نے بہت بڑا قدم فرمایا ہے کہ ان پر قابو پانے کے لیے بھی روادات بھی بڑی بڑی چار دی ہیں نماز روزہ زکات اور حج یہ چار بڑی بڑی عبادتیں ہیں جیسے چار بڑے بڑے فرشتے جبیل مکائل اسرافیل ملک مرد کیا کھاوے کے کھاوے کی رک چار فرشتے چار آسمانی کتابیں چار بڑے پیغمبر چار انسان کی طبیعت میں جو مادہ ہے وہ چار اس میں بہمیت بھی بھری ہوئی ہے ملکیت بھی ہے اور خلافت خدائی رنگ میں رنگنا اللہ صبغت اللہ حسن صبح یہ خلافت کا جوڑا پہن کر کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں خلیفہ کس کو کہتے ہیں جو اس کا پیر کہے اس کے پیر کی بات کو پورے طور پر چلا ہے یہ جو بزرگوں میں جو خلافت ہوتی کہ ہر ایک اللہ کا خلیفہ کیا کیا پیار ہے اس کو اپنی مخلوق سے کیا دادر رہیش ہے اس کی اپنی مخلوق کو یہ آسمان سے کتابیں کس کے لیے اتاری نبیوں کو کس کے لیے بھیجا جنتیں کس کے لیے بنائی وہ ہوئے غلمان وہ جنت کے کھانے اور پوشاک وہ جنت کی سواریاں وہ دودھ شہد پانی کی نہریں کس کے لیے کہ وہ تو ایسا رحیم ایسا کریم ایسا رحیم ایسا یہ سب تمہارے لیے تیار ہے ہاں مجھے مانو میری مانو پھر مجھ سے مانگو صلی اللہ الجنہ نمازیں پڑھو روزے رکھو زکات ادا کرو حج عالمی مزاج بناؤ میری قوم میری زبان میرا علاقہ یہ جاہلیت کی جگہ ہے خبردار تمہارا نبی عالمی نبی ہے تم عالمی نبی کے نمائندے ہو تمہارا جذبہ پورے عالم کا تمہاری نیت پورے عالم کی ہر ایک مہمیت سے نجات پا کر ملکوت شفاف سے آراستہ ہو کر خدا خلافت کا جوڑا پہن کر نبی کی نیابت میں نبی والے آنسو نبی والی دعائیں نبی والا غم نبی والی قرآن نبی والے نبی والا اللہ سے تعلق اور وہ سارا ہو کر پھر اپنے کو بندہ ایسا ثابت کیا ایسا ثابت کیا کہ خود اللہ نے کہا ابد رسول محمد میرے بندے ہیں ابدیت کا حق ادا کر دیا رسالت کا حق ادا کر دیا بلب تر رسالا وہ رسحت اللہ تل ہوم بڑی بڑی نعمتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے ساتھ اللہ نے احسان کا لفظ کہ اللہ کا احسان اس کے احسانوں کی کیا کمی لیکن حضور نے جو شکر سکھایا تھا ہاں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اسلام کی نعمت پر اسلام کی مکمل نعمت تمہارا تاجر تمہارا وکیل تمہارا امام تمہارا مقدی تمہارا مدرس تمہارا طالب علم تمہارا ان پڑھ تمہارا پڑھا لکھا تمہارا عہدیدار ہر ایک اس نعمت کو سمجھے اس لیے کل حضرت مولانا نے فرمایا تھا مولانا لیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین نام ہے اعمال کے مجموعے کا سارے اعمال اس میں کھانا کمانا بھی ہے اس میں شادیاں بیاہ بھی ہے وہ ساری چیزیں ہیں کامل و مکمل دین اور اس کی طرف سے اعلان کہ یہ میری نعمت ہے اور میں نے نعمت مکمل طور پر تمہیں راضی ہو کر دی ہے جیسے حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا تھا ان اللہ استفا لکم الدین یا بنائی ان اللہ استفا لکم الدین اللہ نے تمہارا دین پسند کیا ہے فلا تمہوں توان تو مسلمون مسلمان ہو کر ہی کہ جینا ہے اور مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے اسی لیے فرما وہ کما کماتم تو شرون جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے اللہ قبر کو نور جیسے بولے حضرت نبر اللہ عبر دوں فضائل کی کتابوں میں کیسے کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین شہدا صالحین کے ساتھ کسی کا فرعون قارون امان ابن خلف کے ساتھ وضاحت کر دیے اگر کوئی میراش کو غلط استعمال کرتا ہے جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا علماء ہیں اسرائیل کے لیکن لانت کے دین سے دنیا کمائی جیسے امام راضی رحمت اللہ نے اس آیت کے تحت فلا اللہ نفر منقر فتح طاعفت الطف فی الدین کے تحت یجب ان یکون مقصود التفقه والتعلم اتفقی الخلق الى الحق والى الدین القویم والصراط المستقیم سارے پڑھنے پڑھانے کا وہ مفتی صاحب ہو جاؤ المتخصص المتخش فن فلانی ہو یا جو چاہو اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے وابستہ کھانے کے لیے جھٹکے کھانا رگڑے کھانا خوشامد کرنا ان میں سے ایک ایک کے پاس اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث پوری امت اس کی وارش ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی مر گیا اس کا بڑا بیٹا دوسرے نمبر کا بیٹا ان کو تو معلوم ہے یہ ابا کا کارخانہ ہے یا ابا کی زمین ہے یا ابا کا یوں ہے اس کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے وہ تو باہر کھیلتے ہیں یہ کتنا بڑا حادثہ ہے ماں کا کیا حال ہے جس کے سارے ارمان سارے جذبات اور ساری امنگیں جس سے وابستہ تھی کہ آج وہ ساری ختم ہو گئی اس پر جو گزرتی ہے بڑے بیٹے پر جو بوجھ پڑتا ہے اور یہ چھوٹے بھائی بہن کھیلتے ہیں اور جب تابوت جاتا ہے ہمارے ابا جا رہے ہیں ہمارے ابا جا رہے ہیں گھروں سے بچیاں رخصت ہو رہی ہے اس دن نمازوں کی قضا اس دن کی حیائی جو اسلامی معاشرے کے بالکل خلاف اور لکھا علماء نے القوم بے معاشرت ہی اذا ذہبت معاشرت قوم ذہب القوم بے تمام ہی قوم اپنی معاشرت سے اور اسلامی معاشرت کی بنیاد اور سادگی بتائی غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد اسراف فضول اور بے بہرائی اور یانیت اور ننگا فن بتایا اسی کو ترقی سمجھی اسی کو فارورڈ کہا ارے کون چھ میں زہر دے رہا ہے کون آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کون ندی کے رشتے کی شاہراہ پہ لے جا رہا ہے فراست بھائی فإنه ينظر بنور اللہ کا تعلق اللہ کا خوف اللہ کی عظمت اللہ دیان اس کے قبضے میں سب کچھ یہ جتنا اندر اترا ہوا ہوگا اس کی روشنی سے دوست دشمن کی تمیز ہوگی اسی لیے تمام امجا اور رسول علیہ مسلات و تسلیمات کی مشترکہ دعوت کی تین کلمات لا الہ الا اللہ تمام نبیوں کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ اسی کے ساتھ تمام نبیوں کی مشترکہ چیز انی لکم ناسم امین ہم تمہیں جس کاموں کے کرنے کو کہہ رہے ہیں جس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں خالص تمہاری خیر خواہی ہے اس لیے دعوت کی بنیادیں بتلائی جیسے وہ سر یاسین کے جوان نے سر یاسین کے میں اللہ یا قوم طبی المرسلین تبیرو ان کی بات مانو جو تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اسی لیے تیسری بات جو تمام نبیوں میں مشترک تھی ماں اسلکم علیہ من علیہ مالا تمہاری دولتیں چاہیے نہ تمہاری دنیا چاہیے نہ تمہاری کوئی چیز چاہیے ہماری محنتوں کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا دعوت کی بنیادیں بتلائی ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو نبوت کی تعلیم کو لے کر اس کی روشنی میں چل رہے ہوں نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوں اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی جذبہ ہو اس کے لیے چیزیں دی ہے بہمیت دب رہی ہو ملوکتی ابھر رہی ہو خدائی رنگ میں رنگ رہے ہوں اور پھر بلغ بل کمال ہی کشمکا جما چلو والے ہی والی کہ کیا خوش لائے اس کو سمجھا تھا اسی لیے کہا جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو سزا کیسی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفا اور کیا کیا پیشن اور کیسی کیسی خوشخبریاں لیکن ضد پر آ گئے فرت بھی انعام اللہ جن کے جد امجد کی دعا پر ان کو کھانا ملا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون پروردگار اس جنگل کو منگل بنا دے ہر چہر سے رواں رواں دوا دوا کشا کشا رواں رواں دوا دوا کشا کشا تیرے بندے چلے آ رہے ہوں حج کے موسم میں کیا ہوتا ہے اور انہیں روزی دے پھلوں کی کہ ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف اور حضرت ابراہیم علیہ شراط تسلیم کی دعا پر وجود میں آئے تاہ شریف کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف اس سب کے ساتھ پھر آپ کو مانگا تھا ایک ایسا پیغمبر برف میں نے تو دو گھروں کی قربانی دی ایک ایسا برف کہ جو بے تعداد گھروں کی قربانی دینے والے تیرا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک تجھے پہچان لے نبی کا دامن تھام لے ہر ایک کی آخرت بن جائے ہر ایک جہنم سے بن جائے اس کے لیے قربانیاں والے کہ پھر آپ نے کتنے گھر قربان کرائے اور یہ سارا یہ سارا اس نعمت کی شکر گزاری میں تھا الشكر علينا علیہ شکر شکر علیہ کہ اب ہم وہ سخ حضرت وہ جہالت وہ شرک وہ تمام چیزیں کہ اب ایک اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے کہ کیا مطلب کہ اس وقت تک تو جب مینا کی گھاٹیوں میں ملاقات ہوئی تھی مینا کی گھاٹی میں ملاقات ہوئی تھی اور ان چھوں نے پہچانا تھا اور اگلے سال بارہ اور پھر اس کے بعد بہتر آئے تھے اور سب نے مل کر اجتماعی طور پر حضور کو کہ ہم آپ کو اپنے ہاتھ ٹھکانا دیں گے اس لیے گھر والوں نے خاندان والوں نے شہر والوں نے سب میں یوں میںنسوری ہے کوئی جو میرا ہاتھ پکڑے میرا ساتھ دے مجھے ٹھکانا دے ان, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ٹھکانا دیتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ایسا ساتھ دیں گے کہ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کسی نظر سے دیکھا تو ہاں پھوڑ دیں گے اس کی اگر کوئی برے ارادے سے چل کے آ تو ٹانگیں توڑ دیں گے کر کے دکھایا اب آیا مسئلہ بدر کا کہ وہ جتنے عہد و پیمان تھے وہ تو مقامی طور پر شہر میں رہتے ہوئے لائے کہ اب تو بدر ہے وہ ابو سفیان اپنی پوری توانائی کے ساتھ اب وہ ان کے ارادے ان کی پلاننگ ہے ان کی اسکیمیں ان کے منصوبے اور یہاں نہتے تین سو تیرہ خیال تک نہیں تھا کہ یہ موقع آئے گا پوچھا کیا ارادہ ہے ارادہ ہم نے دو سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں آپ راتیں دیکھی آپ کے دن دیکھے آپ کے آنسو دیکھے آپ کے اخلاق دیکھے آپ کی گروا پروری دیکھی آپ اندھیرے اجالے میں دیکھا اپنوں میں دیکھا چھوٹوں میں دیکھا عوام میں دیکھا خواص میں دیکھا اب ہم آپ کو پہچان گئے ہیں آپ کے اشارے پہ جان دے دینا یہ ہمارا اس نعمت کا سب سے بڑا شکریہ ہے یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی نے اپنی قوم انصار کو پیغام دیا پیغام پہنچاؤ میری طرف سے پوری قوم انسار کو اگر تم نے ایک رہ گیا کسی ایک چاند چمکتی رہ گئی اور محمد شریف ہم پر آنچ آئی قیامت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے کر کے دکھا دیا یہاں تک کہا کہ ہم وہ منظر قائم کر سکتے ہیں اس یہ سارا شکریہ تھا اس نعمت کا اسی لیے علماء نے شکریہ کے تین درجے بتائے ہیں سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو اے اللہ میں تو پانی کے قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں اے اللہ نے کیسا میٹھا پانی پلایا میں تو ان مجلسوں میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں ان مجلسوں سے بات اور ان مجلسوں میں اے اللہ اس نعمت کی قدر دل میں ہو زبان اور الحمدللہ ہو اور شکریہ کی اصلی شکل یہ بتائی جس نعمت کا جس طرح کا جو تقاضا ہو جان سے متعلق مال سے متعلق جذبات سے متعلق خاندانوں اور ماں باپ اور اولاد سے متعلق کہ پھر اس تقاضے کو اس طرح پورا کیا جا رہا ہو یہ اصلی شکریہ جو صحابہ کرام نے جو انصار مدینہ نے اس شکریہ کی حقیقت بتلا دی بدل ہے اسلام کی تاریخ سے شروع ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریل ہیں پرنتو بدل لا بدا یہ پندرہ سال کی محنت کا خلاصہ ہے اگر آج ان کے ساتھ پھر تیرا کیا تیرا نام کون لے گا وہ آئے ہیں وہ آنسو وہ سجدہ ہے یہاں انصاری صحابے کا اپنے قوم کو پیغام ہے اس کو کہتے ہیں نعمت کا شکریہ اور ابھی حضور وہاں تشریف فرما ہے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بیمار تھی اس سے پہلے ایک مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ بھائی مبارک ہو ماشاء اللہ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ایسی گوا کرتی مبارک بھائی اب تشریح لے جا رہے ہیں وہ عثمان جو کبھی ایمان کے بعد کسی سفر سے پیچھے نہیں رہے ہر وقت ساتھ حضرت روپیہ بیمار ہیں عثمان روپیہ کی خیر خبر لینے والا کوئی ہے تم ٹھہر جاؤ کہہ دینا میرے لیے بھی بہت آسان اور سن لینا آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف جب دلوں کے جذبات کی ایمان اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد ہماری زندگی ہر کس کو پہنچ جائے جب یہ ہوتا ہے تو اس دل پر کیا گزرتی ہے لیکن وہی بات اللہ کو مانا اللہ کی مانیں گے نبی کو مانا نبی کی مانیں گے بايعنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر منشة ومكرها وعلى إثرة علينا اس پر بیعت ہوئی تھی کیا گزری ہوگی حضرت عثمان پر لیکن بیعت ہوئی ٹھہر گئے حضور تشریف لے گئے سولہ دن بدل کے وہی اطلاع آئی وہی خبر پہنچی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا یہ سیرت میرے لیے بیان کرنی اور آپ کے لیے سننی کیا گزری ہوگی محمد شہری کے قلب اثر پر جن بیٹیوں کا وہ جس طرح کا تعلق تھا فاتموں کو تو ملنی فاطمہ کو میرا جگہ فارا ہے رقیہ سے محبت ہے زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے یہ انصار وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے یہاں لائے تھے ابھی بدر کا واقعہ ابھی وہ مکے والے ابھی سوچ رہے ہیں اچھا ہمارے اتنے مرے منڈو لینا ہے تیاریاں ہو رہی ہے اور کا واقعہ پیش آ رہا ہے کیا کہنے اس عمیر کے نازوں کا پروردہ جس کی چال دیکھنے کے لیے لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے مصحف جا رہے ہیں کیا پرسنالٹی تھی کیا خوشبوئیں تھی جس نے ایک دفعہ سوٹ پہنا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پہنا وہ مشرف شہید ہو رہے ہیں وہ سدا جان جن کی شہادت پر شہادت میں کیسی اور انسان نے کیسا جب آیا کان نام کاٹے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں آج میرے چچا کو کوئی رونے والی نہیں صحابیات نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آہو آویلا کو منع کیا ہے آپ چاہیں تو ہم آپ کی چچا کر وہ شہدا عہد ہیں ابھی تو بدل ہوا تھا اور سال بھر کے بعد پھر عہد ہے یہ سارا جتنا ہوا ہے کیا بدل ہو کیا دو کیا ہنڈم کیا تبو کو کیا غزو ہے ذات ساتھ کیا بنل مستلم یہ سارا صحابہ نے نعمت کا شکر نعمت کا شکر نعمت کا خوب اچھا پیٹ پر کے پیٹ پر ہاتھ اللہ اللہ تیرا شکر ہو گیا اس نعمت کے شکریہ کا تعلق جان و مال کی قربانی سے جذبات کی قربانی سے خواہشات کی قربانی سے وہ سگا بیٹا ہو یا باپ ہو لا خود آبا القفر عدل ایمان باپ ہوگا لیکن ایمان ایمان ہے اللہ رسول اللہ رسول ہیں میرے دوستوں اللہ نے ہمیں یہ سنہرے مواقع دیے ہیں اور صدیوں کے بعد کی یہ لہر ہے رمبانی ان نظروں میں کم سے یا ہم تاریخ پڑھو بادشاہت کی ابتدائی سے مولانا شب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان امت میں سے اجتماعی دعوت نکل گئی پھر امت کو فکر ہوا دعوت گئی علم جا رہا ہے ذکر جا رہا ہے تو الگ الگ کچھ صحابہ دعوت کے لیے کچھ ہو گئے جو جنہوں نے علم کی حفاظت کی اور کچھ خانخواہیں بن گئی وہ امت کی اجتماعی چیز ہر ایک نئی ہر ایک عالم ہر ایک و مصفہ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خلافت کے بعد بادشاہت کے دور میں جو سب سے بڑا اور سب سے عظیم نقصان امت کا ہوا ہے جس کا آج تک امت بے شک بے حساب جانے بے حساب دولتیں بے حساب قوتیں ضائع ہوئی ہیں اور قربان ہوئی ہیں لیکن اس مصیبت کا اب تک امت تدارک نہیں کر سکی کہ جس کے گھر کا بچہ بچہ دائی بھی ہے عالم بھی ہے و مصفہ بھی ہے کیا کہنے اس کے تعلق میں اللہ کے کہ عمر خطاب جیسا اس کی دعا سے ڈرتا ہے حضرت صادم نے بقا اللہ ذمہ ہر ایک کو دعا والا بنایا ہر ایک کو دائی بنایا ہر ایک کو عالم بنایا لیکن جب یہ جب یہ جذبہ مل گیا جان میری مال میرا صلاحیت میری جان اس نے سارا سبق بھلا دیا اللہ نے موقع دیا ہے دوبارہ اپنی پچھلی پر جو کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہتے بہت خطائیں ہوئی ہے بہت خطائیں ہوئی ہے جانوں کو بہت برباد کیا ہے وہ اہمیت پر کتنی لگی ہے مگر کو کسی کتنے بچے ہیں خدا کو کتنا پہچانا اور اس سے کتنی غفلت ہوئی ہے اور محمد سم کو کتنا سمجھا جبکہ علماء نے یہ کہا جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اس کے کلام کو پہچانے اس کے کلام کو سمجھے جو اس کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ اس کے نبی کو سمجھے اور جو اس کے نبی کو سمجھنا چاہے وہ اس کے صحابہ کو سمجھے کہ کیسی جانے ایک ہی جذبہ اس نعمت کا شکریہ کس طرح ادا ہو اور پھر سارا سب کچھ کر کے پھر استفار سے پار کر لیں اللہ تیری نعمت کا شکر تیری شاہ نشان ادا نہ ہوا ہمیں معاف کر دیں یہ ان کی تعلیم ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے تعلیم ہے سیکھنا ہے اسی لیے پچھلی پر ندامت آگے کے عزم و ارادے اور آگے پھر رمضان مبارک آئے آسمانی بڑی کتابیں رمضان میں بڑے بڑے فیصلے رمضان میں بدل رمضان میں ہر باطل کا فیصلہ دودھ و پانی جو الگ ہوا ہے لیکن باطل بات جس کے فیصلے ہوئے ہیں وہ مہینہ آ رہا ہے اب تک کی ساری غفلتوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اسی پر ندامت کرتے ہوئے اس نعمت کے شکریہ میں جیسے صحابہ نے کہ خدا دس زندگیاں دے تو اس کے شکریہ میں دس کی دس لگا دو اللہ مجھے آپ کو قبول فرمائے ہمتیں کریں نیتیں کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں